سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بدبی یعنی دیہاتی مسجد میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اس نے آ کر نماز پڑھی ابن عبدہ نے کہا کہ دو رکاتیں پڑھی پھر یہ دعا کی اللہ مرحم نے یعنی اے اللہ مجھ پر اور محمد پر رحم کر اور ہمارے ساتھ کسی پر رحم نہ کر اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے تو وسیع اور کشادہ کو تنگ کر دیا ہے یعنی اللہ کی رحمت کو پھر زیادہ دیر نہ گزری کہ وہ مسجد کے کونے میں پیشاب کرنے لگا لوگ جلدی سے اس کی طرف بڑھے مگر آپ نے ان کو روک دیا اور فرمایا تم لوگ آسانی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو دشواری والے نہیں اس پیشاب پر پانی کا ایک ڈول ڈال دو راوی کو شک ہے کہ سجلم ماں کے لفظ ادا کیے یا جنوبم ماں کے مانا دونوں کا ایک ہی ہے سننے ابو داود حدیث نمبر تین سو اسی